حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اے انس لوگ کئی شہر آباد کریں گے ان میں سے ایک شہر کا نام بسرا یا بوسیرا ہوگا اگر تم اس کے پاس سے گزرو یا اس میں داخل ہو تو وہاں کی سباخ یعنی کلر زدہ زمین اور کلا مقام سے دور رہنا اس کے بازاروں اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بھی بچنا اس کے اطراف و جوانب کو اختیار کرنا بلا شبہ اس زمین میں خصف یعنی دھنس جانا پتھروں کی بارش اور زلزلے ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شام کو صحیح سلامت ہوں گے مگر صبح کریں گے تو بندر اور سور بن چکے ہوں گے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو سات